الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر انیس صفحہ نمبر انیس آٹھویں لائن پارا نمبر ایک رکو نمبر گیارہ صورت الباقرہ آغاز آیت نمبر چورانوے نوے اور چار چورانوے ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے وہاں سے چار باتیں معلوم ہو رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اب تجوید کے ساتھ پڑھنے میں دو چند بنیادی باتیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ آواز کی مقدار کا خیال رکھیں آواز کی مقدار کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو معنی بدل جائیں گے دوسری بات یہ کہ ہم آواز جو حرف ہیں ان کی ادائیگی کے فرق کا خیال رکھیں گے ہمارے ہاں ہماری بول چال میں تو دو حرف ایک جیسی آواز دیتے ہیں قاف ہے کاف ہے اسی طرح سے ہا ہے جیم کی شکل والی اور ہا ہے سا ہے تین نقطے والی سین ہے سواد ہے تو یہ ہمارے ہاں ایک جیسی آواز دینے والے حروف ہیں لیکن قرآن مجید کی ادائیگی میں ان کا خیال رکھنا ہے دو چیزوں کا ایک یہ کہ ہر حرف کو ادا کرنا ہے اس کے مخرج سے مخرج کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو اس کے نکلنے کی مقرر ہے تو ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور بنیادی صفات کا خیال رکھ کے ادا کرنا ہے دو چیزیں کہاں سے ادا کرنا ہے اس طرح ادا کرنا ہے یہ دو چیزیں آسان کہ اس کو موم کے کس حصے سے ادا کرنا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے حرف کو ادا کرنے پھر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا اور اگر رک جائیں تو رکنے کے بعد دوبارہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ تین بنیادی باتیں ہیں جن کا تجوید کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے اس کے بعد جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادا تو اس طریقے سے کریں گے ان بنیادی سے تو چوتھی بات یہ ہے کہ ادائیگی معروف ہونی چاہیے مجھول نہیں تو قرآن مجید کی ادائیگی معروف ہے مجہول نہیں تو معروف ادائیگی اور مجبول ادائیگی میں بڑا آسان انداز ہے فرق کرنے کا کہ آوازیں تین رخ کی اوپر کا رخ نیچے کا رخ سامنے کا رخ آواز اپنے رخ میں ادا ہونی چاہیے پوری طرح سے ایک دوسرے رخ کی طرف اس کا انحراف نہ ہو تو یہ معروف ہے اگر دوسرے رخ کی طرف اس کا میلان ہو گیا تو یہ مجھول ادائیگی ہے اس سے بچنا ہے جیسے مثال کے طور پہ زبر ہے یا الف ہے اس کی آواز اوپر کے رخ کو ادا ہوگی با با زبر با با علی زبر با یہ درمیانی مقدار میں رخ اوپر کاف زبر کا کاف علی زبر کا اب یہ اوپر کے رخ اب میں نے اس کو ادا کیا ہے کا اب یہ بات دائیں بائیں پھیل گئے یہ مجھول ہو گئی اگرچہ اس کو قرآت کا ہم جیسے پڑھنے والے فن سمجھ رہے ہیں کہ اس میں حسن پیدا ہوا لیکن یہ حسن پیدا نہیں ہوا تو یہ مشغول ہوگی تو یہ بادشیں دائیں بائیں اوپر کے رخ کی آواز ادا کرنی ہو تو بادشیں دیکھیں یہ دائیں بائیں پھیلنے نہ پائیں نیچے کے رخ کی آواز ہو تو وہ بالکل نیچے کے رخ ہونی چاہیے اس کا میلان اوپر کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور اس میں بھی خیال رکھیں گے کہ بادشیں دائیں بائیں نہ پھیلیں بایازر بی بازیر بی بازیر بے اب دیکھیں باچھیں دائیں بائیں پھیل گئیں یہ مجھول ہو گیا ایہدی ایہدین السراط المسرقین ایہ دے ایہ دے اس کو پڑھا یہ باچھیں دائیں بائیں پھیل گئیں اور آواز اپنے رخ سے ہٹ گئی تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آواز جو ہے وہ اپنے رخ پہ رہنی چاہیے اور جو سامنے کا رخ ہے پیش ہے یا وہ ہے تو اس میں آواز سامنے رخ ادا کرے گی اس میں بڑا آسان اصول یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول کر لیں تو آواز معروف ہو جائے گی بو اب ہونٹ پوری طرح گول نہیں ہوں گے بو لو اب یہ مجھول ادائیگی ہو گئی تو ہونٹوں کو پوری طرح گول کر لیں گے تو یہ جائے گی معروف ہو جائے گی الحمد الحمدو دونوں ہونٹ پوری طرح گول ہو گئے تو ادائیگی معروف ہو تو یہاں لفظ قل میں چار باتیں معلوم ہو رہی ہیں سب سے پہلی بات جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ قل ہے چار باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تجوید یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اگر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو قرآن مجید اس کے حق میں دعا کی بجائے بد دعا کرتا ہے کہ مجھے بگاڑ رہا ہے تو لہذا اس بات کا خیال کروں یہ مشکل نہیں اور میں نے مکمل تجوید کا جو خلاصے ہے وہ میں نے ابھی چند لفظوں میں عرض کر ہیں تو اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو اس کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ فرما دیں یہ پیغام ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ پیغام آپ آگے منتقل فرمائیں جس پہ پیغام نازل ہو اور وہ پیغام آگے منتقل کرے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے اس کا اظہار ہے تیسری بات کہ قل یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کیا فرمانا ہے وہ بات آگے ہے لیکن نبی علیہ سلاۃ والسلام نے جو جو بات فرمانا تھی وہ بھی فرمائی اور اس کے ساتھ جو لفظ قل حکم والا لفظ تھا وہ بھی ساتھ پڑھا تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت نبی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تلاوت فرمائی اور لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے اور دیگر افراد کے سامنے جو قرآن پڑھا ہے جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں اور نہ قیامت تک کوئی تغیر و تبدل اس میں کر سکتے تو یہ قرآن مجید کی محفوظیت کی دلیل چوتھی بات یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ پورا قرآن مجید سنانے کے لیے لیکن نبی علیہ صلاحت والسلام کو بعض آیات میں لفظ قل سے خطاب کیا گیا ہے اور بعض آیات میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غور فرمائیں تو اس آیت کے اندر جس میں جس کا آغاز درج کل سے ہوا ہے کوئی خاص بات ہے جس کی طرف متوجہ کیا مختلف ادوار کے یہ فتنے ہیں جن کی طرف اشارہ موجود ہے تو بعض فتنے وہ ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئے جب وجود میں آئیں گے تو فوراً معلوم ہوگا کہ اس آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے تو لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیت کو بے نقاب کیا ہے اور فرمایا کہ یہودیوں کی اس بات کی طرف توجہ کریں کہ یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں بیٹوں کی طرح ہیں اللہ کو ہم جب اللہ کو ہم بیٹوں کی طرح سے پیارے ہیں تو اللہ ہمیں عذاب میں کیوں ڈالے گا تو یہ عذاب ہمارے لیے نہیں ہے اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو یہ چند دنوں کے لیے ڈالنا ہوگا محدود وقت کے لیے ہوگا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا جیسا کہ والدین جو ہیں اپنی اولاد کو سزا دیتے ہیں تو صرف تنبیہ کے لیے سزا دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے میں چند دنوں کے لیے ڈالے گا تیسری بات یہ ہے کہ جنت مستقل ہمارے لیے ہے ہمارے سوا کوئی جنت مل جائے گا یہ دعویٰ یہودیوں کا یہ دعویٰ عیسائیوں کا کہ یہودیوں کا کہنا یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا عیسائیوں کا دعویٰ یہ کہ صرف ہم جائیں گے یہودی بھی نہیں جائیں گے اور بھی نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تین دعووں کا یہاں پہ رد بیان فرمایا تو فرمایا کہ <coughs> قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں انکانت اگر ہے لکم تمہارے لیے ادار الآخرت اخروی گھر کہ آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے ہے اند اللہ اللہ کے نزدیک خالصت خالص من دون الناس لوگوں کے سوا کہ اور کوئی نہیں جائے گا لوگوں میں سے سوا ہم ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو میں اگر جنت کے بارے میں تو تم جانتے ہو تمہاری کتاب میں ہے کہ اس جنت کے اندر کیا کیا نعمت ہے دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب وہ ہے تمہارا تو پھر تم جلدی اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں کیوں نہیں جاتے اب اس کا یہ ہے کہ اس لیے نہیں جاتے کہ دنیا سے منتقل ہونے کے لیے موت کی کیفیت ہے اب موت ہے موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب اللہ موت دے گا تو ہم جائیں گے تو یہاں پہ فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو فتح من نب الموتا تم تمنا کرو موت کی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر یہ دعویٰ تمہارا صحیح ہے کہ جنت تمہاری اور یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اللہ تبارک بتا لے کہ ہم پیارے ہیں تو پھر دنیا کو چھوڑ کے اس کے لیے جاؤ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے ولی تمن ہو فرمایا کہ یہ خبر ہم پہلے دے دیتے ہیں ولیئ ابدن کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کس کی موت کی ابدن کبھی بھی صرف ولیئ تمنؤ کہنا کافی تھا کہ اس لیے کہ ہر ان لن کئی ایزن یہ چار حرف ہیں جو مختلف افعال مظاہرے پہ لگتے ہیں تو اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ ہرگز نہیں مستقبل میں یہ کام ہرگز نہیں ہوگا تو علین تمنؤ ہو فما کہ وہ ہرگز ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی ابدن کبھی بھی اب یہاں بھی ایک ہے امید ایک ہے تمنا اب امید اور تمنا میں کیا فرق ہے امید وہاں استعمال یہ لفظ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ممکنات میں سے ہو کہ ایسا ہوگا توقع ہو کہ ایسا ہوگا وہاں ہے امید تمنا کہتے ہیں اس بات کو کہ جس کا ہونا ممکن نہ ہو سکے اے کاش کہ میری جوانی لوٹ آئے اس کو تمنا کہتے ہیں اب جوانی تو واپس نہیں آ سکتی اس کو تمنا کہتے ہیں تو یہاں اللہ نے تمنا کا لفظ استعمال فرمایا تمنا کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ اس بات کی اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حقیقت کیا ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ ان کو خود اپنے دعوے پہ یقین نہیں تو اس لیے اس موت کی دعا کو تمنا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ اس کو اختیار حالانکہ اگر یہ موت مانگیں کہ اللہ میں موت دے دے تو فرمایا کہ بظاہر ایسا نہیں ہے کہ مانگنے پہ موت مل جائے لیکن ان کی حقیقت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ موت اس حالت میں بھی مانگنے کو تیار نہیں ہوں گے کہ رسمن جو ہے وہ موت مانگ لیں تاکہ یہ ہے کہ ایمان والے جو کہہ رہے ہیں ان کا رد ہو جائے نبی علیہ السلام اسلام کی بات بلّہ رد ہو جائے کہ دیکھیں یہ آپ نے کہا موت مانگے ہم نے مانگی ہے فرمایا پھر بھی نہیں مانگیں گے تو بلین تمنا ہو وہ ہرگز نہیں مانگے تمنا کریں گے ہو اس کی ابزن کبھی بھی کیوں بیما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیم ان کے ہاتھوں نے اپنے اعمال ان کو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں تو اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے اب یہاں یہ مجاز ہے مجاز مرسل کہتے ہیں اس کو ہاتھوں نے نہیں بھیجا خود انہوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں لیکن کیونکہ کام کے لیے استعمال ہاتھ ہوتے ہیں اس لیے یہ مجاز مرسل ہے کہ مجازی معنی میں یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو ان کے اپنے ان کو نظر آ رہے ہیں اور کبھی بھی یہ آخرت کی تمنا نہیں کریں گے واللہ اور اللہ تعالی عالم النہایت جاننے والا ہے بے ظالمینہ ظالموں کو تو کیا معنی یہاں اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ آخرت سے بھاگنا چاہ رہے ہیں نہ آخرت میں جائیں نہ عذاب ہو لیکن فرمایا کہ اللہ بے خبر ہے ان کے کرتوتوں سے علیم النہایت جاننے والا ہے اللہ کے ان کے ارادوں کا بھی علم ہے اللہ کو ان کی سازشوں کا بھی علم ہے ہر چیز ان کے اللہ کے سامنے ہے اور یہاں اللہ نے ظالمین کا لفظ استعمال فرمایا تو یہاں ظالمین سے مراد ہے شرک اور نافرمانی کہ نافرمانی کی انتہا کرنے والے اور شرکیہ کام کرنے والے ان کے عقائد شرکیہ شرک کس کو کہتے ہیں تین باتیں شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو باتیں مخصوص ہیں وہ کسی اور میں ماننا یہ شرک جو باتیں مخلوق کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اللہ میں ماننا یہ شرک وہ کام جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں انہیں کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے بیت اللہ کا طواف یہ اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے اس کو کسی اور کے لیے کرنا طواف کرنا کسی اور جگہ کا یہ شرک قربانی اللہ کے نام پر ہے کسی اور کے نام پہ قربانی کریں گے تو یہ شرک ہے مخلوق کا کام ہے کہ کام کرتے ہوئے تھک جانا یہ مخلوق سے خاص ہے کام کر کام کرتے ہوئے تھک جانا آرام کرنا یہودیوں کا قیدہ کہ اللہ نے چھ دن یہ کائنات پیدا کی ساتویں دن تھک کے پہ بجا کے لیٹ گیا اب یہ لیٹنا تھکنا یہ مخلوق کی بات ہے یہ خالق میں ماننا یہ شرک ہے تو لہذا فرمایا کہ یہ ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں وہ باتیں اللہ سے منسوخ کرتے ہیں کہ جو باتیں اللہ کی ذات سے مناسبت نہیں رکھتی تو یہ ان کا ظلم ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے نہایت باخبر ہے جو اللہ نے جتنی زندگی ان کی مقرر کی ہے دنیا میں یہ گزاریں گے اور پھر اپنے انجام کو یہ پہنچیں گے فرمایا والا تدی دن ہوں اب یہاں ایک تو آپ دیکھیں کہ نون شد والا آیا ہے جس فعل مظاہرے کے بعد شد والا نون آ جائے تو اس کے معنی ضرور کے ہو جاتے ہیں تاکیر ہے ضرور ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر مزید تاکید کے لیے شروع میں لام زبر لا آ گیا تو یہ والا تجیدن ہوں فرمایا کہ اور یہ اور تو ضرور ضرور پائے گا ہوں ان کو یہ بات لازمی ہے کہ آپ ان کو یقیناً ایسا پائیں گے کیا پائیں گے ناس لوگوں میں سب سے زیادہ ہرس کرنے والا اعلی حیات زندگی پر کہ دنیاوی زندگی پر یہ سب سے زیادہ حریص آپ ان کو پائیں گے وامن الزین عشرق ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا اب جو شرک کرنے والے ہیں مشرق ہیں ان کا آخرت پہ یقین نہیں وہ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے بھائی یہی ہے جیسے کہ ہندو ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ جنم بدلتے رہیں گے کہ ایک آدمی اس جنم میں آیا ہے اس کا جنم اس اس آیا اس جنم میں اگر اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا اس کے بعد اس کا جنم تبدیل ہونا ہے تو اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں پہلے جنم میں تو دوسرے جنم میں وہ اچھی شکل میں آئے گا اگر برے کام کیے ہیں تو پھر کسی حقیر مخلوق میں آئے گا تو یہ جنم بدلتے رہیں گے اس کا اختتام جو ہے وہ نہیں ہے کیا آخرت نام کی کوئی چیز نہیں آخرت یہی ہے کہ دوسرا جنم آخرت ہے یہ ان کا قید ہے دہری کمیونسٹ کہ یہ مادے کی تبدیلی ہے یہ میٹیریل ہے یہ خود بہت شکل اپنی بدل رہا ہے کہ یہاں جس وقت پاکستان میں شہرائے کراکرم بن رہی تھی تو اس کی تقسیم کی گئی تھی کچھ حصہ چین نے بنانا تھا کچھ حصہ پاکستان نے بنانا تو یہ پاکستان والے اپنا حصہ بنا کے چل رہے تھے آگے کی طرف ابھی کچھ حصہ رہ گیا تھا چین نے اپنا حصہ مکمل کر لیا جب مکمل کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ کا حصہ رہ گیا ہے تو ہم اپنے حصے سے آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ معاملت کر لیں تو انہوں نے اجازت دے دی جب یہاں آئے تو انہوں نے بارودی سرنگیں جو تھیں وہ نصب کی ہوئی تھیں اب ان کو یہ ذہن میں نہیں رہا کہ بتانے ہیں ان کو کہ یہاں یہاں بارودی سرنگیں اب وہ بارودی سرنگیں جو پھڑی جو چائنا والے کام کر رہے تھے کثیر تعداد ان کی ہلاک ہوئی جب کثیر تعداد ہلاک ہوئی تو یہاں کے جو ذمہ دار تھے جنرل تھے وہ وفد لے کر تعزیت کے لیے گئے ان کے کیمپوں کے اندر جب ان کے کیمپوں کے اندر گئے جا کے تعزیت کی انہوں نے کہا جس جی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جتنے یہاں مرے ہیں اتنے وہاں چین میں پیدا ہو گئے ہوں ان یہ ادھر پیدا ہو گئے یہاں سے گئے ادھر نکل آئیں گے تو لہٰذا یہ تغیر و تبدل جو ہے یہ مادہ صورت بدلتا رہتا ہے اور یہ نظام چل رہا ہے تو یہ تو فرمایا کہ جو لوگ مشرق ہیں شرک ہے اور مشرق ہونا اور شرک کرنے کی کیفیت ایک تو یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ میں لازم ہیں ان کا انکار کرنا ایک صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ والی صفات مخلوق میں ماننا ایک صورت یہ ہے کہ مخلوق والی مجبوریاں اللہ میں ماننا تو اب یہ ساری صورتیں شرک کی تو اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرقین ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جن کا آخرت پر ایمان نہیں بھائی یہی تغیر و تبدل ہے فرمایا کہ یہ ان سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے حریث ہیں ان کا تو یہ ہے کہ اگر ہم مر گئے تو بس ختم ہو گیا یہ عیش و عشرت سب ختم ہو گیا اس سے بھی زیادہ حرص ہے ان کو دنیا کی زندگی پر حالانکہ ان کا آخرت پر یقین ہے اور آخرت پر یقین ہونے کے باوجود یہ غلط دعویٰ جو ہے وہ کر رہے ہیں اب یہاں پڑھنے میں اس بات کا خیال فرمائیں گے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے یہ جس جگہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ یہ تین نقطے ہوں گے اوپر لگے ہوئے حیات ان کے بعد آپ دیکھیں کہ جیم کی علامت ہے اس کے اوپر تین نقطے لگے ہوئے ومین الزین اشرق یہاں بھی آپ دیکھیں جیم کی علامت ہے اس میں تین نقطے لگے ہوئے ہیں جہاں تین نقطے لگے ہوں گے پہلے بھی بعد میں بھی جہاں لگے ہوں گے قرآن مجید میں اس میں پہلے بھی لگے ہوں گے بعد میں بھی لگے ہوں گے دونوں جگہ لگے ہوں گے اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں تین طریقے اس کے پڑھنے کے ہو سکتے ہیں حیاتیوں ومن حیاتی اشرق ایک طریقہ یہ ہے پہلے والے کو ملائیں گے دوسرے پہ وقف کریں گے ٹھیک اب میں نے اس کو آپ پڑھا دیکھیں واؤ پہ زبر ہے میں نے واؤ کو شد کے ساتھ پڑھا ہے جب اس کو ملائیں گے تو واؤ کو شد کے ساتھ پڑھیں گے اعلیٰ حیاتیوں ومین الدین اشرکو ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے پہلے ملایا ہے اور بعد میں وقف کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے وقف کریں گے پھر ملائیں گے اعلی حیا گئے ومن عشرق یو دہد ہوں تو یہاں ملا کر پڑھیں گے پہلے کو ملا کر پڑھیں گے دوسرے پہ وقف کریں گے پہلے پہ وقف کریں گے اور دوسرے کو ملا کر پڑھیں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے عَلَى حیات وَمِنَ الَّذِينَ عشرک يَوَدُّ دہد اب ان دونوں جگہ کو ملا کے پڑھیں گے یہ تین صورتیں جائز ہیں چوتھی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ وقت یہ پڑھنا جائز نہیں آرا حیا ومین اللہ دینا اشرف اب دونوں جگہ میں ہوں دونوں جگہ رکنا جائز نہیں تو چار صورتیں کل ہیں ایک صورت جو ہے یہ صحیح نہیں کہ دونوں جگہ رکیں ایسا نہیں کرنا اب یہ ہے کہ دونوں جگہ ملانا ہے یہ افضل ہے اور اگر دونوں جگہ نہ ملائیں تو دونوں میں سے ایک جگہ ملانا ضروری ہے یا پہلے ملائیں گے یا بعد والے کو ملائیں گے تو دونوں جگہ میں سے ایک جگہ کا ملانا ضروری ہے تو یہ اصول ہے یہاں پہ تجوید کا جس کو ذہن میں رکھیں گے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ تین نقطے آئیں گے اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے یودو احدہم خواہش رکھتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک لو یو امرو اے کاش کہ وہ عمر دیا جائے الف تین ہزار سال کہ ہماری زندگی ہزار سال کی ہو جائے تو ہزار سال یہاں مبالغہ ہے کہ لمبی زندگی ہو جو ختم ہونے میں نہ آئے کہ اے کاش کہ ہمیں عمر دی جائے لو جو عمر اے کاش کہ وہ عمر دیا جائے ان ہزار سال وہ ماں ہوا نہیں ہے وہ بیمو زحی ہی بچایا ہوا اس کی وجہ سے من العذابی عذاب سے کس کی وجہ سے عمر وما ہوا بھی ہی کہ یہ بچایا ہوا نہیں ہے کس سے من العذابی عذاب سے عمر کہ یہاں اللہ نے پہلے فرمایا وما ہوا اور نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ بیم و بچانے والا وہ ماں ہوا نہیں ہے وہ بیم و بچانے والا ہی اس کو جو خواہش کر رہا ہے کہ میری زندگی ہزار سال کی ہو جائے لمبی زندگی ہو جائے اس خواہش کرنے والے کو بچانے والا نہیں کون نہیں بچانے والا یہ ہوا سے مراد کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے وہ ماں ہوا نہیں ہے وہ بیمو و ہی بچانے والا ہی اس کو میرا عذابی عذاب سے کیا عمر مر کے وہ زندگی دیا جائے کہ ہوا سے مراد کہ زندگی دیا جانا کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو یہ چیز کیا اس کو عذاب سے بچا لے گی فرمایا میں کہ نہیں بچائے گی عذاب میں کیوں واللہ اللہ تعالی بصیر نہایت دیکھنے والا ہے بما یعملون اس کو جو وہ کر رہا ہے اب کیا چیز بچائے گی اور کیا صورت ہوگی فرمایا کہ کل نفس ذائقت الموت کہ ہر آدمی نے مرنا ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے فمن پمن عن النار وادخل الجنت فقط فاس کامیاب کون کامیاب ہے فمن زحزیہ پس وہ شخص کے جو بچا لیا گیا آگ سے اور اس کو کہہ دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا حقیقی کامیاب وہ ہے اور ہمایا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ اگر ان کی عمر طویل بھی کر دی جائے تو کیا یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے نہیں فرمایا کہ زندگی طویل ہوگی گناہ بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو مزید یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مزید مستحق ہوں گے اور ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا تو یہاں سے دو باتیں ہیں جن کی طرف توجہ ہے ایک یہ کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے لیکن کس کے لیے اس کے لئے نعمت ہے کہ جس نے یہ زندگی گزاری اطاعت و فرما برداری اس کے لئے نعمت ہے اور زندگی کا بڑھنا اس کے لئے تکلیف دہ ہے عذاب کا سبب ہے کہ جو نافرمانی میں اس زندگی کو گزاری تو زندگی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اطاعت کرتے ہیں اور زندگی مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے اسباب بنے گا عذاب کا ایک بات یہ قابل توجہ دوسری بات اسی دوسری بات میں اس یہ بات بھی خود بخود واضح ہو جائے گی کہ اگر یہودی یہ کہہ دیں کہ تمہارا اے ایمان والو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو جنت میں ایمان والے جائیں گے نبی علیہ السلام کی امت میں ایمان والے جو ہیں نبی علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے وہ جنت میں جائیں گے تمہارا دعویٰ ہے تم موت کی دعا مانگو جب تم یہ کہتے ہو کہ آخرت ہماری ہے تو تم موت کی دعا مانگو موت کی دعا کیوں نہیں کرتے ہم موت کی دعا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم امید اور خوف دونوں کے قائل ہیں کہ امید بھی ہے اللہ کی رحمت کی ہمیں اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے اور ہم زندگی کو نعمت سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیونکہ یہ زندگی آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ زندگی میں رکھ رہا ہے دنیا کی زندگی میں کیوں تاکہ ہم آخرت کو سنواریں فی اس موقع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنواریں اور اگر اللہ تبارک و تعالی موت دے دے تو ہمیں اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے پھر ایمان والا موت کی خواہش رکھتا ہے کہاں جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اللہ اس کو شہادت عطا فرما دے لہذا مسلمان تو موت کو اختیار کرتا ہے خواہش کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے اس زندگی کو کہ زندگی جب تک ہمیں حاصل ہے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کریں تو یہ دنیا کی زندگی کا حص نہیں رکھتا ایمان والا دنیا کی زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور یہودی اس دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ رہا ہے کہ اس لیے کہ آگے جانا اس کے لیے عذاب کا سبب ہے اور یہ اس بات کو جانتا ہے اپنی بدامالیوں کو اس لیے دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں اور یہودی اس لحاظ سے بزدل بھی ہے کہ کسی جہاد کے راستے میں اللہ کے لیے جان قربان کرنا اس کے بس کی بات نہیں آج کے دور میں وہ کیا کرے گا جبکہ حضرت موسیٰ نبی جین علیہ صاحب السلام کے مبارک دور کے اندر جس وقت بحیرہ کلزم کو انہوں نے عبور کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بیت المقدس کی طرف جو قوم اس وقت حکمران ہے امال کا قوم اس سے جہاد کرو اللہ تمہیں کامیابی دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو شکست دے گا اور تمہیں وہاں کا حاکم مقرر کرے گا لیکن انہوں نے حضرت علیہ نبی جین علیہ صاحب السلام سے بھی یہ بات کہہ دی فضحب انت و ربو کا انہا نہ قائدون کہ حضرت علیہ السلام آپ تشریف لے جائیں آپ جا کے ان سے جہاد کریں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج تو نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو فتح ہوگی اللہ خود ہی فاتح ہے اللہ فتح فرما دے گا اللہ کا تو حکم چلتا ہے آپ تشریف لے جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہم یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں جب کامیابی ہو جائے تو ہمیں بلوا لینا اب بظاہر یہ بات کتنی نافرمانی کی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ تشیل لے لیں اور اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قصبۂ بدر کا موقع ہے نبی علیہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ لشکر سے مقابلہ ہوگا ایک قافلہ اہل مکہ کا آ رہا تھا ملک شام سے تو ملک شام کا جو قافلہ وہ گزرتا تھا منورہ کے قریب سے ایک مدیمنورا منورہ شمال میں ہے اور آگے ملک شام کے شمال میں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے اور جو کچھ وہاں سے کما کے لا رہا ہے یہ دین اسلام کی مخالفت میں خرچ کرے گا لہذا بہتر ہے کہ راستے میں ان کو روک کر ان سے سب کچھ لے لیا جائے تاکہ دین اسلام پہ یہ خرچ مخالفت میں خرچ نہ تو علیہ اسلام جب چلے ہیں مدینہ منورہ کے اندر سے مدینہ سے شبلے گئے حضرات صاحبہ کے رام رضی اللہ عنہم حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور حضرت کی اتنی جدائی بھی انہوں نے برداشت نہیں کی کہ گھر سے جا کے تلوار اٹھا لے جیسے انہوں نے سنا اسی حالت میں حضرت کے ساتھ چل پڑے راستے میں کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی چل رہے یہ قافلہ تقریباً پچاس افراد پہ مشتمل تھا اب یہ تعداد جو ہے وہ تین سو سے زیادہ افراد ہیں جو حضرت کے ساتھ چل رہے ہیں جب آگے گئے تو یہ قافلہ اس قافلے کا امیر تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کو بصیرت و فراست کافی حاصل تھی انہوں نے اندازہ کر دیا جیسے انہوں نے اندازہ کیا اور پھر راستے میں ان کو اس کی اطلاع بھی مل گئی کہ نبی علیہ الحساط وسلم حملہ فرمانا چاہتے ہیں تو اس نے فوراً مکہ مکرمہ پیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تو وہاں سے ایک ہزار کا لشکر جس میں نو سو پچاس لڑنے والے تھے پچاس خدام تھے کہ یہ کھانا پکائیں گے دیگر کام کریں گے تاکہ نو سو پچاس لڑنے ہی میں رہیں ان کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے اب یہ آمنے سامنے کی کیفیت ہوئی ہے واقعہ تفصیل سے صورت الفال میں آئے گا انشاءاللہ تو اس کا میں اختصار کر رہا ہوں تو نبی علیہ السلاد والسلام نے صورت حال بدل کر نبی علیہ السلام جب مدیہ منورہ تشریف لائے تھے تو اوس اور حضرت کے ایمان والوں سے حضرت کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے یہ بات اس میں طے نہیں ہوئی تھی اگر ہم کسی پہ حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے یہ بات طے نہیں ہوئی اب نبی علیہ السلام سے زیادہ عہد کا پاسدار کون ہو سکتا ہے تو لہٰذا حضرت کا انداز یہ تھا کہ وہ اجتماعی گفتگو فرماتے تھے انفرادی طور پہ گفتگو نہیں فرماتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس وجہ سے وہ نافرمانی کے مرتکب ہوں غیر ارادی طور پر یہ حضرت کی رحمت و شفقت ہے جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ نبی السلام تشریف لے جا رہے ہیں فاجر کی نماز کا وقت ہے دیکھا کہ ایک آدمی مسافر سویا ہوا ہے نبی علیہ السلام والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ساتھ تھے فرمایا کہ اس کو نماز کے لیے اٹھا دو علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اٹھا دیا اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت بھی وہیں سے گزرے تو علی رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے خود تو نہیں اٹھایا حالانکہ حضرت نے ایک کام میں تو خود سبقت کرنے والے تھے تو حضرت اس کو اٹھا دیتے تو حضرت نے مجھے حکم فرمایا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے وہ حکمت معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم بھی عملاً آگے اختیار کریں تو یہ اشتیاق تھا تو نماز سے فارغ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھ سے فرمایا فرمایا کہ میں نے خود اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ نیند کی حالت میں تھا اس کو تو پتہ نہیں ہے مجھے کون اٹھا رہا ہے اور اگر وہ تھکاوٹ جیسے انکار کر دیتا تو یہ نبی کو انکار کرنا ہوتا جو کفر ہو جاتا اس لیے میں نے احتیاط کی وجہ سے خود نہیں اٹھایا تم سے کہا کہ اس کو بیدار کر دو تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ کوئی کسی طریقے سے گناہ میں نہ جائے حضرت کی رحمت شفقت کی کیفیت تھی ایسے نہیں اللہ نے رحمت اللہ عالمین فرمایا تو نبی علیہ والسلام نے بجائے اس کے حضرت انصار سے کہتے کہ ہاں بھائی انصار تم بتاؤ کیا اب ساتھ چلتے ہو کہ نہیں چلتے نہیں فرمایا حضرت فرمایا کہ اشیر و علیہ الناس کے لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے اب سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ حضرت بس مشورہ آپ ہم سے کیوں طلب فرما رہے اب حکم دیں ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یہی بات علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یہی بات عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہوئے کیوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے نبی السلام کو چھوڑ کر آئے تھے کہ ان کی زوجہ محترمہ انتہائی شدید بیمار تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت کی بیٹی ہیں جہاد کے لیے تیار تھی اس حالت میں بھی لیکن نبی احسان نے فرمایا کہ عثمان کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم اپنی بیوی کی تیمار کے رک جاؤ یہ نہیں فرمایا فرمایا کہ تم میری بیٹی کی تیماداری کے لیے رک جاؤ اور تمہیں اللہ تعالیٰ شریک ہونے والوں کے برابر حجرات فرما دی تو حضرت عثمان علی عض اللہ اس وجہ سے رک گئے تو اس لیے میں نے بات وضاحت کر دی کہ اعتراض ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شریک تو نہیں ہوئے غزوہ آباد میں شریک نہیں ہوئے وہ حضرت کے حکم کی وجہ سے اور نبی علیہ اللاۃ والسلام نے بادل کے شرکا میں جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شریک ہونے والوں کے برابر عطا فرمایا ہے اس لحاظ سے تو برابر ہو گئے لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت کی بیٹی کی ذمہ داری میں جو حضرت کا اعزاز ہے اس میں تو حضرت کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہیں تو اس غزوہ بدر میں دو صحابی تھے جن کے پاس گھوڑا تھا باقی سب بغیر گھوڑے کے تھے ان میں ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا کہ حضرت کیسا مشورہ کیا مشورہ آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کی تعمیل کریں گے ہم نہیں کہیں گے موسا علیہ السلام کی قوم کی طرح سے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں ہم یہاں بیٹھتے نہیں حضرت ہم آپ کے آگے ہوں گے ہم آپ کے پیچھے ہوں گے ہم آپ کے دائیں ہوں گے آپ کے بائیں ہوں گے ہم لڑیں گے آپ کو لڑنے بھی نہیں دیں گے لیکن پھر آپ کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں آپ کو اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور نصرت نازل ہوگی اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی صحابہ کے نام ہم سب کے جذبات یہی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر ایک کو یہ خواہش ہوئی گئے کاش کہ نبی اسلام کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب میں بنتا ہوں اور آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جسے حضرت کا چہرہ مبارک نہیں حضرت کا دل مبارک دکھ رہا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا یہی تیسری دفعہ فرمایا تو انصار سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے حضرت میں کہ جی ہاں کہا حضرت کہاں کا معاہدہ کیسا معاہدہ جب آپ کو ہم نے اللہ کا رسول مان لیا اب ایک ہی معاہدہ ہے آپ کا حکم ہوگا ہماری تعمیر ہوگی آپ دور دراز علاقے تک ہمیں لے چلیں ہم کسی اعتراض کے بغیر آپ کے ساتھ چلیں گے آپ ہمیں سمندر کے کنارے پہ کھڑا کر دیں اور فرمایا کہ سمندر کے اندر کود جاؤ اس ذات کی قسم جس نے جان دی ہے ایک لمحہ ہچکچاہٹ کے بغیر ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے اب نبی اسات اسلام کے چاہیے اب چلیں گے <coughs> تو حضرت مو نبی جین علیہ سات و کے ساتھ ہی کہ آپ جائیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے آپ جائیں ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں لیکن یہاں یہ صحابہ کرام رضی اللہ ذکر اللہ نے الفال میں فرمایا اس واقعے کے اندر کہ ان کی کیفیت جو تھی وہ یہ تھی تو لہٰذا جہاں تک موت کی خواہش کا تعلق ہے ایمان والا تو موت کی خواہش رکھتا ہے لیکن کس انداز پہ اللہ کے راستے میں ایمان کی حالت میں اطاعت کی حالت میں تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اطاعت اور ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت دے کہ موت اللہ اس حالت میں دے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع والا ایمان ہو اور ان کے اتباع والے عمل ہوں اور اللہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ کھڑا کرے ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دے باخ الحمد للہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم اللهم صل وسلم وسلم وبارك وبارك على سيدنا ومولانا محمد رضاك ونعوذ بك من والنار يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين المجاہدین اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت نا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا کا الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا فانصرنا فانصرنا على على على القوم القوم القوم المنافقين الظالمين الفاسقين إنك أنت على كل شيء قدير إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شرك مستاج منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین